جب اے محبوب تمہارا رب فرشتوں کو وہی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مسلمانوں کو ثابت رکھو انقرب میں کافروں کے دلوں میں حیبت ڈالوں گا تو کافروں کی گردنوہے سے اوپر مارو اور ان کی ایک ایک پو جوڑ پر ضرب لگا